شام کی طرف شادی ہوئے تقریباً ڈھائی تین مہینے گزر چکے ہیں عبد المطلب کے مکان میں اونٹوں کے کجاوے کسے جا رہے ہیں ستو کی تھیلیوں کے منہ بند رہے ہیں اور پانی کی چھاگلیں بھری جا رہی ہیں تلواروں کی پھٹی ہوئی نیامیں بدلی گئی ترکش میں تیز قسم کے تیر رکھے گئے یہ سفر ہے پرائے ملک میں جانا ہوگا اور پردیس کو ہر کوئی وطن کے مقابلے میں زیادہ بن سور کر جاتا ہے عبداللہ جنہیں دولہا بنے چند دن ہوئے ہیں شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہے ہیں عزیز رشتہ دار جانے والے کو الوداع کہنے کے لیے جمع ہو گئے یہ سفر سنسان جنگلوں پرہول بیابانوں اور دشوار گزار راستوں سے ہو کر طے ہوگا یا ابن عبد المطلب مدینے سے چھ منزل جا کر نخلستان آتا ہے وہ خطرناک ہے وہاں قافلے لٹ جایا کرتے ہیں سنا ہے کہ قبیل غفار کے لٹیروں نے ادھر قیامت مچا رکھی ہے ہوشیاری کے ساتھ جانا عبداللہ نے اس کے جواب میں اپنی تلوار کی طرف دیکھا یہی تلوار کی طرف دیکھنا کہنے والے کی بات کا جواب تھا کہ قزاقوں اور بٹ ماروں کا سامنا ہو گیا تو اس تلوار سے ترکی بدرکی جواب دیا جائے گا ہاشمی گھرانے کے لوگ دلیری اور شجاعت میں اپنی نظیر نہیں رکھتے قطرے ان کو ڈرا نہیں سکتے ان کی تلواروں نے بڑے بڑے خطرناک موقعوں پر کعبے کی نگہ عبد المطلب نے عبداللہ کی پیشانی کو چوما عبداللہ کا سر نیاز آپ ہی آپ جھک گیا بیٹے کی کامیاب واپسی کے لیے دعائیں کی ہوٹوں کے ساتھ سفید داڑھی بھی ہلنے لگی عباس نے نکیل پکڑی حمزہ نے کجاوے پر بیٹھتے ہوئے محبت کے ساتھ بھائی کا ہاتھ تھاما آمنا چپ چاپ بت کی طرح کھڑی ہوئی اس منظر کو دیکھ رہی تھی شوہر نہیں اس کی دنیا جا رہی تھی سنسان جنگلوں کی طرف جہاں کوسوں تک آبادی کا نشان نہیں ملتا وہ اپنا غم کسی سے کہتے ہوئے بھی شرماتی تھی اس کا بس چلتا تو رکھے ہوئے کجاوے کو اتروا دیتی اور جانے والے کو سفر کرنے سے روک دیتی آمنا کا دماغ تسلی دے رہا تھا ڈھارس بندا رہا تھا کہ اتنی ملول کیوں ہوتی ہے تیرا شوہر تجارتی کاروبار کے لیے شام جا رہا ہے جنگ پر نہیں جا رہا خیر خوبی کے ساتھ واپس آ جائے گا قریش شاید ان یمن شام نجد اور مصر جاتے ہی رہتے ہیں قریش کی تو زندگی گھوڑوں کی پیٹوں اور اونٹ کی کوہانوں پر گزرتی ہے پانچ چھ مہینے کی بات ہی کیا ہے پلک جھپکاتے اتنے دن بیت جائیں گے مگر اس کا دل آپ ہی آپ بیٹھا جا رہا تھا کوئی اس کے کان میں کہہ رہا تھا کہ عبداللہ کو خوب جی بھر کے دیکھ لے پھر دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو عبداللہ نے بھی در و دیوار پر حسرت کی نگاہ ڈالی جیسے کوئی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا ہو ان کی آنکھوں میں ابدی جدائی جھلک رہی تھی دیکھنے والے محسوس کر رہے تھے کہ قریش کے گھرانوں سے روزانہ لوگ سفر پر جاتے رہتے ہیں لیکن اس انداز میں تو کوئی رخصت نہیں ہوا کرتا جدائی کا یہ منظر اور مفارقت کا یہ عجیب سا ہے رب کعبہ عبداللہ کو آفیت کے ساتھ واپس لائے جس طرح ہم آج اس کی پیٹ دیکھ رہے ہیں کل اس کا منہ بھی دیکھیں عبداللہ جب مکے کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو بازار کے موڑ کے پاس یہ قسپوش مکان کے پاس کچھ عورتیں کھڑی تھیں ان کی باتیں ام سعد یہ عامر کا چہیتا فرزند عبداللہ تجارت کے اونٹ لے کر سفر پر جا رہا ہے اس کے باپ کا نام عبد المطلب ہے سید القریش مقدس کعبے کے دربان اور تم تو انجان کہیں کی تجھے تو بس گڑیوں کے ساتھ کھیلنا اور گیت گانا آتا ہے اری نادان عبد المطلب کا اصلی نام عامر ہے اور اس کا لقب شیبہ ہے سمجھی شکریہ بہت مہربانی و حبل کی کی سب برکتیں تیرے حصے میں اور یہ بھی کہو کہ میرا بیٹا طرح شیر کہنے لگے عرب میں اس کا نام ہو اور اکاز کے بازار اس کے قصیدوں سے گونج اٹھے زبان نے نہیں دل نے کہہ دیا ہاں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ شادی ہونے سے پہلے عبداللہ کی پیشانی میں جو نور نظر آتا تھا اب وہ دکھائی نہیں دیتا پیشانی میں بس اس کی تجلی کی جھلکیاں سی رہ گئی جیسے سورج چھپنے کے بعد قبیس کی کی چوٹیوں پر کرنوں مزمل سی دھاریاں چھوڑ جاتا ہے تمہاری بات کی میری یہ نگاہیں تصدیق کر رہی ہیں مجھے بھی اپنا ہم خیال اور ہم نگاہ سمجھو تیسری عورت نے کہا عبداللہ کے کان میں بھی ان باتوں کی بھنک پڑی مگر مبہم کچھ سنا کچھ نہ سنا اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز اب ذرا تیز تر ہوتی جا رہی تھی آمنا کوٹھے پر چڑھ گئی اور اس وقت تک عبداللہ کے اونٹوں کی قطاریں دیکھتی رہی جب تک کھجوروں کے جھنڈ میں قافلہ چھپ نہ گیا مکے کی پہاڑیوں نے اس دھندلکے پر اور حجاب ڈال دیے وہ چھت سے اتری مغموم افسردہ جدائی کا غم لیے ہوئے نمناک پلکوں کو ہاتھوں کرتے کے دامن سے پہنچا عبداللہ جا چکے تھے ان کی نگاہوں کے نقش آمنا کے در و دیوار پر ضرور نظر آ رہے تھے جھلکیاں پرچھائیاں لکیریں یاد ماضی کے کچھ ادھورے خاکے